بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا لکہ وصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام کا عنوان ہے بہتر کا کاروان لخت جگر کو اپنے سیوں جدا کر دیا لخت جگر کو اپنے سیوں جدا کر دیا ایک مشت خاک کو سپرد خاک کر دیا لختے جگر کو اپنے سے یوں جدا کر دیا ایک مشت خاک کو سپرد خاک کر دیا دنیا نے دیکھ لی سب شجاعت امام حسین کی دنیا نے دیکھ لی سب س شجاعت امام حسین کی کرب کا کے جانثاروں نے وہ حق ادا کر دیا وہ بہتر کا کارواں چلا تھا کچھ اس شان سے وہ بہتر کا کارواں چلا تھا کچھ اس شان سے جو وعدہ کو دیا تھا وفا کر دیا جو وعدہ کو دیا تھا وفا کر دیا نہ فکر دنیا تھی نہ اور کوئی توشا نہ فکر دنیا تھی نہ اور کوئی توشا عظمت امام پر سب نے سر خم تسلیم کر دیا آئے تھے بر برخلاف امام آئے تھے سامنے آئے تھے سامنے برخلاف امام خطبہ شبیر نے انہیں موم کر دیا خطبہ شبیر نے انہیں موم کر دیا ہزاروں کا شور برپا تھا لشکر یزید میں ہزاروں کا شور برپا تھا لشکر یزید میں تنہا حسین نے انہیں خاموش کر دیا تنہا حسین نے انہیں خاموش کر دیا سر انور تن سے جدا تو ہو گیا لیکن سر انور تن سے جدا تو ہو گیا لیکن ایک ایک پرچم پرچم حق حق حسین حسین نے نے سر سر بلند بلند کر کر دیا دیا علی کے جان ساروں نے اپنی جان جا کر علی کے جان ساروں نے اپنی جان جا کر شریعت کی حفاظت کا ہمیں ساما کر دیا شریعت کی حفاظت کا ہمیں ساما کر دیا اپنی ذوالفقار حیدری سے باطل کو مٹا کر اپنی ذوالفقار حیدری سے باطل کو مٹا کر شاکر دیکھو تو صحیح حسین نے کیا کر دیا شاکر دیکھو تو صحیح حسین نے کیا کر دیا لخت جگر کو اپنے سے یوں جدا کر دیا ایک مشت خاک کو سپرد خاک کر دیا میدان کربلا کا یہ تاریخی منظر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے قبول فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ